یوں عرض کر اے اللہ مک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے چین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے